ان لوگوں کی جزا ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور ایسی جنتیں باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہہ رہے ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور نیک کام کرنے والوں کی کیا خوب جزا ہے